بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مزو فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ثمن أمانته وليتق الله ربه ولا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم پینز نو کلبح دینا مونا گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک سے تیسرے پارے کے <clears throat> پہلے نصف میں بعض اہم موضوعات جو تجارت کے متعلقہ ہیں اس حوالے سے ضروری مسائل آپ کے گوشت گزار کیے جا رہے ہیں اسی گزشتہ گفتگو کا ہی آج کے خطبہ جمعہ میں تسلسل ہے کچھ مزید تجارت کے متعلقہ مسائل آج آپ کے گوشت گزار کیے جائیں گے تجارت کی مختصر تعریف بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ تجارت کیا چیز ہوتی ہے تجارت میں تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز ہے فریقین یعنی ایک شخص بیچنے والا ہو دوسرا خریدنے والا ہو بیچنے والے اور خریدنے والا ہوگا تو ظاہر ہے تجارت ہوگی اس لیے پہلی چیز ہے فریقین کہ ایک بیچنے والا ہو دوسرا خریدنے والا ہو تجارت کے اندر دوسری چیز ہے وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو خوردنی اشیاء سے تعلق رکھتی ہو یا دیگر چیزوں سے تعلق رکھتی ہو لیکن آگے چل کر اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ حلال چیز ہونی چاہیے تیسری چیز ہے قیمت فری کین وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے اور تیسری چیز اس کی قیمت کا تعین یہ تین چیزیں تجارت کے اندر اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنی ضرورت کے لیے خریدتا ہے تو یہ تجارت نہیں ہے یا اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے یہ تجارت نہیں ہے تجارت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس نیت سے خریدنا کہ میں نے اسے آگے فروخت کرنا ہے جس چیز کو اس نیت سے خریدا جائے کہ میں نے یہ چیز خرید کر آگے منافع پر بیچنی ہے اسے تجارت کہتے ہیں تو یہ جو تجارت ہے جس طرح گزشتہ خطبہ جمع المبارک میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام کا معاشی نظام یہ ہے کہ اس نے تجارت کے معاملات میں نہ ہی بالکل کسی کو جھکڑ کر رکھ دیا ہے نہ ہی بالکل کسی کو آزاد کر دیا ہے حدود و قیود کے اندر رہ کر تجارت کرنے کا حکم ہے تو وہ حدود و قیود میں سے چیزیں گزشتہ خطبہ جو المبارک میں میں نے آپ کے گوشت گزار کی آج اسی کا تسلسل ہے ان میں سے ایک چیز تجارت کے اندر ہے باہمی رضامندی جب کسی چیز کے فروخت کرنے میں فروخت کرنے والا رضامند نہ ہو یا خریدنے والا رضا مند نہ ہو اس طرح کی خرید و فروخت شریعت کے اندر جائز نہیں لیکن اس میں بعض سکے جو ہیں اس کے اندر اس کا جواب ہے کہ بغیر رضا مندی کے بھی بعض صورتوں میں کسی کی چیز کو فروخت کیا جا سکتا ہے وہ کیا صورت ہے وہ ہے کہ ایک شخص مقروض ہے اس نے لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے اس آدمی کی جائیداد اس کی ملکیت کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر زبردستی بھی فروخت کی جا سکتی ہے یعنی قرض کا معاملہ ایسا ہے جس طرح کے حدیث میں ذکر ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے رضا میں اللہ کے رستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں ان دین مگر قرض اس کا بھی معاف نہیں ہوتا اس لیے قرض ایک ایسا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو گیا ہے تو پھر اگر وہ اپنی جائیداد یا اپنی کوئی چیز جو اس کی ملکیت میں ہے خوشی کے ساتھ نہیں بھی بیچنا چاہتا زبردستی بھی اس کی چیز ذمہ دار افراد جو ہیں وہ بیچ سکتے ہیں ایک یہ چیز جو ہے باہمی رضامندی سے ہٹ کر ہے اسی طرح اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے کہ ایک شخص نے قرض لیا ہے اپنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ کر یہ شری طور پر کوئی چیز گروی رکھ کر جو میں نے آج آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے ایسے مبارکہ جو پڑھی ہے اس میں اسی گروی رکھنے کا ہی مسئلہ کہ کوئی شخص اس طرح کسی سے اعتماد حاصل کر کے قرض لے سکتا ہے کہ اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھ دے کہ اگر میں نے قرض ادا نہ کیا تو یہ چیز تم بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لیں گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اس کے متعلق <clears throat> آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زیرا اور بعض چیزیں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی آپ نے اس یہودی سے قرض لیا ہوا تھا اس لیے کسی کے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز گروی رکھ کر اس سے قرض لینا شری طور پر جیز بھی ہے اور ایسی گروی رکھی ہوئی چیز دوسرے شخص کی رضامندی کے بغیر حالات میں فروخت بھی کی جا سکتی ہے جب وہ قرض واپس نہ کرے اس کے اندر باہمی رضامندی کی شرط نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ میری چیز فروخت ہو جائے لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ قرض یہ ادا نہیں کر رہا گروی اس میں چیز رکھی ہوئی ہے اس لیے پھر ذمہ دار جو لوگ ہیں اہل علاقہ یا حکومت یا عدالت اس کے ذریعے فیصلہ ہو کر ذمہ دار افراد جو ہیں اس کی چیز جو ہے زبردستی بیچ سکتے ہیں تو اس طرح گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے یہ بھی بغیر اس کی رضامندی کے خوشی کے بیچی جا سکتی ہے تیسری جو ہے چیز وہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی چیز چھٹاک کر رکھی کوئی غلہ ہے یا کوئی ایسی اور چیز ہے اس نے اسٹاک کر رکھی ہے لیکن بازار میں اس چیز کی قلت پیدا ہو گئی ہے جب کس طرح کے حالات ہوں بازار میں اس چیز کی قلت ہو اور پتا ہو کہ فلاں آدمی نے یہ چیز اپنے پاس اسٹاک کر رکھی ہے وہ اگر اس وقت خوشی کے ساتھ اپنی وہ چیز فروخت نہ بھی کرنا چاہے زبردستی مجبور کر کے اس کی چیز کو فروخت کیا جا سکتا ہے یہ بھی ذمہ دار افراد جو ہیں حکومتی نمائندے یا عدالت یا اہل علاقہ جو ہیں وہ اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ تم اپنی چیز کو فروخت کرو چوتھی چیز جس کے اندر رضامندی کی شرط نہیں ہے وہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو فروخت کرنا جو دینی ضرورت کے لیے ہو یا لوگوں کی عام دنیاوی ضرورت کے لیے ہو ایسی چیز کو زبردستی بھی فروخت کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر دینی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر نمازیوں کی کثرت ہے جگہ کی قلت ہے اس مسجد کی وسعت کے لیے ارد گرد جو لوگ رہائش وزیر ہیں انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو فروخت کر کے مسجد کا حصہ بننے دیں یہ بھی کوئی انفرادی طور پر نہیں کر سکتا اہل علاقہ مل کر اسے رضامند کرنے کی کوشش کرے یا عدالت کے اندر کیس جائے یا حکومت جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرے اس کی میں بڑی مثال دوں گا جس طرح بیت اللہ اور مسجد نبوی بیت اللہ اور مسجد نبوی آج جتنے بڑے ہیں جتنے وسیع ہیں پہلے تو اتنے نہیں تھے ان مقامات پر لوگوں کی رہائش گاہ میں نے گزشتہ سال جو مدینے کی تاریخ مسجد نبوی کی تاریخ کے حوالے سے خطبات جمعہ آپ کے سامنے رکھے تھے اس میں اس چیز کا تفصیلی تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح مسجد نبوی کی جگہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً خریدی جاتی رہی لوگوں کے مکان جو ہے وہ خرید خرید کر مسجد کے اندر شامل کیے جاتے رہے تو یہ ایک دینی ضرورت ہے اسی طرح دنیاوی ضرورت یعنی ایک راہ گزر ہے سڑک ہے یا کسی جگہ پر سڑک نہیں لیکن وہاں سڑک کی ضرورت ہے راستے کی ضرورت ہے یہ ہے دنیاوی عام ضرورت اس دنیاوی عام ضرورت کے لیے بھی حکومت کسی کو مجبور کر کے اس کی اراضی اس کی زمین خرید کر اس کے اوپر سڑک بنا سکتی ہے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے اس کے اوپر سہولیات دے سکتی تو یہ چیزیں جو ہے چار صورتیں پہ کہ مقروض آدمی کی جداد فروخت کرنا یا گروی رکھی ہوئی چیز کو فروخت کرنا یا پھر سات شدہ چیز کو اگر بازار کے اندر اس چیز کی قلت ہو گئی ہے تو اس شخص کو مجبور کرنا کہ تم یہ چیز خرید فروخت کرو اور دینی یا دنیاوی ضروریات کے لیے حکومت کسی کو مجبور کر سکتی ہے یہ چار صورتیں اس کے اندر باہمی رضامندی نہ بھی ہو تو یہ چیز فروخت کی جا سکتی ویسے آپ کسی کو کسی چیز کی فروخت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی خوشی کے ساتھ کوئی چیز بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے نہ ہی کسی کو کسی چیز کی خریداری پر مجبور کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے باہمی رضامندی کے ساتھ چیزوں کی خرید و فروخت اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلام میں جب تک ایک چیز کا قبضہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز بیچی نہیں جا سکتی اس کی کوئی ایک شپ جو ہے وہ کچھ اور انداز کی اس کا میں ذکر کروں گا عمومی اعتبار سے کہ ایک چیز کو خرید کر جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے اپنی دکان پر اپنے اڈے پر اس کو منتقل نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس چیز کو آگے فروخت نہیں کیا جا سکتا اس چیز کے اوپر میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً ایک جگہ پر پڑی ہوئی چیز کئی کئی بار فروخت ہو جاتی ہے اور اسی طرح فروخت ہوتے ہوتے آگے چلی جاتی ہے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر بیچنے والے اور خریدنے والے کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے بھی کچھ فوائد وابستہ کر دیے گئے مثال کے طور پر ایک آدمی ایک جگہ سے چیز خریدتا ہے اگر وہ اسی جگہ پر فروخت کر دیتا ہے تو اس میں جو دیگر لوگوں کے بعد فوائد اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ لوگ جو ہیں اس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکیں وہ فوائد کیا ہے وہ ہے مزدوری کے غریب آدمی کے فائدے کہ جب ایک چیز ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ پر منتقل کی جائے گی تو درمیان میں جو منتقل کرنے والا ہے مزدور اس کا بھی اسلام نے فائدہ رکھ دیا ہے اس کو بھی اس کے اندر سے کچھ رقم مل جائے گی اگر ایک ہی جگہ پر ایک چیز جو ہے بار بار خریدی جائے بار بار فروخت کی جائے تو ایسی چیز جو ہے اس کے اندر جو دیگر لوگوں کے اسلام نے فائدے رکھے ہیں وہ فائدے منجمد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام کے اندر یہ چیز قطن نجائز ہے کہ کوئی چیز اپنے قبضے میں لیے بغیر اس کو فروخت کیا جائے اس میں چیزیں تو ہوتی ہیں غیر منقولہ منقولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے دوسری جگہ پر لے جائی جا سکتی ہے لیکن بعض چیزیں غیر منقولہ ہوتی ہیں جو اس جگہ پر سے منتقل نہیں کی جا سکتی مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے یا مکان ہے دکان ہے اب کوئی شخص اسے گسیٹ کر کسی دوسری جگہ پر تو نہیں لے جا سکتا اس لیے ایسی چیز کو غیر منقولہ کہتے ہیں کہ یہ منتقل نہیں ہو سکتی ایسی چیز جو ہے اس کی بھی خرید و فروخت کے اندر یہ پابندی ہے کہ جب تک ایک معاملہ مکمل طور پر طے نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا اس کے اندر معمولی سی چھوٹ اس حوالے سے ہے کہ ایک آدمی ایک پلاٹ کا جو ہے سودا کرتا ہے معاملات طے ہو جاتے ہیں کہ اتنی رقم ہے اتنے عرصے کے اندر یہ ادا کرنی ہے اتنی جو ہے نقد ادا کر دی گئی ہے بعض اوقات آدھی رقم ادا کر دی جاتی ہے یا رقم کا کچھ حصہ ادا کر دیا جاتا ہے باقی جو ہے مدت طے کر لی جاتی ہے کہ اتنی مدت کے اندر یہ رقم ادا کرنی ہے اس طرح جو ہے کوئی چیز فروخت کر کے یا خرید کر اس طرح کوئی چیز خرید کر ایک آدمی جب مکمل طور پر معاملات طے کر لے وہ مکمل ادائیگی سے پہلے اس کو آگے فروخت کر سکتا ہے اس کی صرف ایک صورت جو ہے وہ نکلتی باقی جو خاص طور پر منقولہ چیزیں ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز جو ہے ایک جگہ پر ہی بار بار فروخت کرنا شری طور پر نہ جائے اس لیے اس کے اندر ذرا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ کتائی ہوتی ہے کہ ایک گودام میں چیز پڑی ہوتی ہے اس گودام کے اندر ایک ہی جگہ پر پڑی پڑی کئی بار جو ہے وہ فروخت ہو جاتی ہے اسی طرح اس چیز کے اندر وہ چیز بھی آتی ہے بعض اوقات ایک چیز باہر سے چلتی ہے ابھی پاکستان میں بھی نہیں پہنچی ہوتی پاکستان پہنچنے سے پہلے کئی ہاتھوں میں فروخت ہو جاتی اس طرح یہ ایک ایسا سودا ہے ایک ایسی چیز ہے جو قبضے میں لیے بغیر اس کو فروخت کیا جا رہا ہے اور کاروباری حضرات جانتے ہیں اس طرح جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان کو بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آتی ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے مال ہی لیٹ ہو جاتا ہے پھر مال وقت پر آ جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس پر ڈیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے مہنگی چیز ہو جاتی ہے پھر ڈیوٹی چھڑانے پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لیٹ ہو جانے کی وجہ سے جو وہاں کرایہ اس کو پڑتا رہتا ہے جہاز کا یا جگہ کا اس کی وجہ سے بھی وہ چیز مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ بہت ساری کباہتے ہیں جس کی وجہ سے بعض معاملات جو ہیں اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ جب تک ایک چیز اپنے قبضے میں نہ آ جائے اپنے ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک اس چیز کو آگے فروخت کرنا شرعی طور پر منع اسی طرح شریعت میں یہ چیز ہے کہ کسی نقص اور ایپ کو چھپانا نہیں چاہیے اس میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عموماً نقص اور عیب کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی کے دورے پر آئے دیکھنے کے لیے کہ یہاں کے کیا حالات ہیں اس رات بارش ہوئی صبح صبح کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا کہ باقی جو سارے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ تو بارش کی وجہ سے گیلے ہو گئے لیکن ایک گندم کا ڈھیر جو ہے وہ بالکل خشک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہ اس میں کوئی خرابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو اس گندم کے ڈھیر میں داخل کر دیا جب بازو داخل کیا تو نیچے جو گندم تھی وہ گیلی تھی اوپر اوپر وہ خشک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پوچھا کہ یہ کس کا ڈھیر ہے اس آدمی کو بلایا گیا فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا یاد رکھو من شفی منا جس شخص نے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ میری امت سے ہی خارج ہے وہ میری امت میں سے نہیں آج چیزیں جو ہیں اس کو بہت زیادہ چھپا کر ایپ کو زیادہ سے زیادہ چھپایا جاتا ہے چھپا کر اس کو فروخت کیا جاتا ہے پھر اگر فروخت کے بعد اس ایپ کی وجہ سے چیز خراب واپس آتی ہے اس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر خرابی ہے تو پھر دکاندار پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی تیر تو ساری اچھی تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار میٹھے باداموں میں بھی کوئی کڑوا نکل آتا ہے یہ ہے زبان کی تیزی بعض اوقات واضح پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے اور اس خراب چیز کو چھپا کر بیچ کر جب اس کا پتا چل جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کوئی بادام کوڑا بھی نکلا اس طرح نقص اور ایپ کو چھپا کر کوئی چیز فروخت کرنا یہ بھی شرعی طور پر مجھے ہے اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا ناپنے میں کمی کرنا یا تولنے میں کمی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم قرآن مجید میں اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا ویل المتفقین الذين اذا اقتالوا للناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يحفرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون آپ نے پرانے مجید ایک فرماتا ہے فرمایا کہ یہ لوگ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں یہ بہت زیادہ خسارے میں ہیں ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں چیز ملے تو پوری ملے جب ہم دوسرے کو دیں تو تھوڑی فرمایا کہ یہ چیز جو ہے انتہائی پوری قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام و کا ذکر ہے اور ان کی بے ست ایک تو اللہ کی توحید کی خاطر تھی وحدانیت کی خاطر تھی دوسری مین وجہ اس قوم کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ ماپ تول میں کمی تھی جس طرح دیگر بعض برائیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کو بھیجا ہے فرعون اس کی یہ خرابی تھی شرک کے ساتھ ساتھ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا گناہ بنایا ہوا حضرت لود علیہ اصلاط وسلام کے دور کی بات کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ لباط جیسے کبھی جرم کے اندر مبتلا اسی طرح حضرت شعیب علیہ وسلام اہل مدین کی طرف مبوس کیے گئے اور حضرت شعیب علیہ اصلاط کی توحید کو عام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر جو مات تول میں کمی پائی جاتی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس خرابی کو دور کرنے کے لیے مبوس کیے گئے اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے ماپ تول کے اندر کمی کرنا ماپنے کے اندر میٹر کی بات طے کر کے گز کے ساتھ بیچنا اس طرح کے معاملات جو ہے سارے شری طور پر نجائز ہیں حرام ہیں دوسرے کے ساتھ بدیاں کا اظہار ہے اس طرح کے تمام معاملات بھی شری طور پر نجائز ہیں اسی طرح اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کر فروخت کرنا ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بھی بڑی عام پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو چیز فروخت کرتے وقت مختلف طریقوں سے زبان کی تیزی کے ساتھ اور قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں ہم بھی یہ چیز دیکھتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھانے سے یہ تو ممکن ہے کہ اس کا مال فروخت ہو جائے لیکن یاد رکھو اس کاروبار سے پھر اللہ تبارک بتانا برکت کو اٹھا لیتے اس کاروبار کے اندر پھر برکت نہیں رہتی جس کاروبار کے اندر خرید و فروخت میں معاملات کے اندر آ کر قسمیں اٹھائی جائیں اور پھر بعض اوقات بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ ایک بڑی کوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تجار کو تاجروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ ہے تاجروں کی جماعت تمہارے خرید و فروخت کے معاملات میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوئیوں کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے رستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو تاکہ اس صدقہ خیرات کے ذریعے تمہارے ان گناہوں کا ازالہ ہو سکے تو یہ قسمیں میں اٹھا اٹھا کر مال کو فروخت کرنا یہ بھی شری طور پر نجائز ہے اس طرح کا کام بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں نرم رویہ ہونا چاہیے تلخ رویہ سخت رویہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک آدمی کا رویہ انتہائی نرم ہونا چاہیے جب کوئی آدمی کوئی چیز خرید کر چلا جاتا ہے پھر کسی وجہ سے وہ واپس کرنے آ جاتا ہے بعض اوقات ضرورت نہیں رہتی بعض اوقات کوئی اور وجہ بن جاتی ہے تو وہ چیز خریدنے کے بعد دوسرے دن تیسرے دن یا اسی دن کسی دوسرے وقت میں اسے واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہتا ہے یار یہ چیز واپس رکھ لو مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی یہ جو ہے ایک تاجر کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ چیز واپس رکھ کر اس کو پیسے دے دوں ہمارے یہاں بعضوں نے دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا بعد میں واپس یا تبدیلی کی بھی شرط لگائی ہوتی ہے نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس طرح خرید و فروخت کے معاملات کے اندر سختی بڑھتی جائے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تاجر جس کو کوئی خریدی ہوئی چیز واپس کرنے کے لیے آ جائے اور وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو واپس کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس طرح اس خریدار سے نرم رویہ اختیار کیا ہے اس سے خریدی ہوئی چیز واپس لے لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرے یہ ایک بڑی نیکی کا کام اس لیے معاملات کے اندر خرید و فروخت کے معاملات کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی ضرورت مند کسی وقت کوئی چیز واپس کرنے کے لیے آ جائے تو اس کی چیز اس نیت کے ساتھ واپس رکھ لینی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک بطالہ میرے ساتھ بھی نرمی اختیار فرمائیں گے اسی طرح شری طور پر یہ چیز بھی ممنوع ہے کہ ایک شخص نے ایک چیز کا سودا کر رہا ہے یا اس نے سودا کر لیا اس کے اوپر کوئی شخص آ کے کہنا شروع کر دے کہ یہ چیز جو ہے تم نے اسے ہزار روپے کی دی ہے میں اس کا گیارہ سو روپیہ دیتا ہوں سودے کے اوپر سودا کرنا اس دکاندار کو یہ لالچ دینا کہ جتنا منافع تم اس سے حاصل کر رہے ہو میں اس سے زیادہ منافع دیتا ہوں تم یہ چیز اس کو نہ دو مجھے دے دو اس چیز کو بھی شریعت کے اندر منع قرار دیا گیا ہے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے بھاؤ کے اوپر بھاؤ نہ کرے یہ شرعی طور پر نجائز یہ خرید و فروخت کے معاملات کے اندر بھی نجائز ہے اسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہ وہ خرید و فروخت کے معاملے سے ہٹ کر بات ہے رشتے کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی گھر میں شادی کے لیے پیغام بھیجا ہوا ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو اس وقت تک اس گھر میں شادی کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے کہ اگر تو اس گھر والے اسے جواب دے دیتے کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کا تمہیں رشتہ نہیں دینا چلو بات ختم پھر کوئی دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے لیکن اگر ابھی فیصلہ نہیں ہوا تو پھر اسلام کے اندر ہے جب تک ایک نے پیغام بھیجا ہوا ہے کوئی دوسرا اس گھر کے اندر اپنی شادی کا پیغام نہ بھیجے تو اسی طرح خرید و فروخت کے معاملے میں ایک شخص ایک چیز کا سودا کر رہے ہیں بات کی کر رہی ہے یا سودا ہو گیا ہے اس کے اندر آ کر اس کے سودے کو خراب کرنے کی کوشش کرنا اسلام کے اندر یہ بھی نجائز ہے طرح اسلام میں گناہ کے معاملات کے اندر خرید و فروخت میں معاون بننا یہ بھی اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے نجائز قرار دیا گیا ہے میں اس کی اس کی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس نے کھجور یا منقع یا انگور وہ فروخت کرتا ہے اب اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس نے یہ انگور یا منقع یا کھجور خرید کر اس کی شراب بنا لی ایسا شخص جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ اس نے یہ چیز خرید کر حرام کام کرنا ہے ایسے شخص کے ہاتھ کسی چیز کو فروخت کرنا یہ بھی شری طور پر نجائے کہ جب ایک چیز کا علم ہے کہ اس نے حرام کام کے اندر آگے جا کر یہ چیز استعمال کرنی ہے تو اسے پھر شری طور پر یہ کام کرنے کی اجازت نہیں اسی کے اندر وہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک آدمی اپنا کوئی پلازا یا اپنی دکان کسی ایسے شخص کو کرائے پر دیتا ہے جو اس جگہ کے اوپر کوئی حرام کاروبار کرنا چاہتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس نے حرام کاروبار کرنا اس جگہ پر تو اسے بھی شری طور پر پابندی ہے کہ ایسے شخص کو حرام کاروبار کرنے کے لیے اپنی جگہ جو ہے کرائے کے طور پر نہ دیں یہ ہے کہ غلط کام میں معاون پر جانا اللہ تبارک مطالعہ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں تعاون کرنا ہے تو نیکی کے اندر تعاون کرو گناہ کے اندر کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں اسی طرح کسی کو بینک کے طور پر اپنی دکان یا اپنا پلازا یا اپنا گھر اس لیے کرائے پر دینا کہ اس نے وہاں بینک جو ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں سودی کاروبار کرتی ہیں وہ وہاں اس اس نے کاروبار کرتا ہے ہے چیز کا کہ یہاں سودی کاروبار ہونا ہے ایسے شخص کو اپنی چیز جو ہے کرائے کے اوپر دینا یہ شرعی طور پر نجائز ہے یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بڑی خوشی کے ساتھ بلکہ اشتہارات میں نے خود یہاں اس بازار میں بھی بینر پڑے ہیں لگے ہوئے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یا کسی بینک کو آفر کی جاتی ہے کہ وہ آ کر ہمارا دکان ہماری دکان یا ہمارا مکان یا ہمارا پلازا کرائے پر دے بس اس لالچ کے اندر کہ وہ کرایہ زیادہ دے دیتے ہیں سودی کاروبار ان کا ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے کرایہ زیادہ دے دیتے ہیں اس لیے لوگ ان کو اپنی جگہ جو ہے وہ کرائے پر دے دیتے ہیں یہ ایک حرام چیز کی اشاعت کے اندر اس کی ترویج کے اندر سود کو عام کرنے کے لیے یہ معاون ہونے کے برابر ہے اس لیے اس طرح کے معاملات کے اندر بھی آدمی کو تعاون نہیں کرنا چاہیے اسی طرح معاملات کے اندر اسلام ہمیں یہ بھی تربیت دیتا ہے یہ جو آیات ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ بھی مسئلہ ہے جو نقد معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر تو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر ٹھیک ہے ہماری دکانوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ نقد بھی جو خریدی جاتی ہے چیز اس کے اوپر بھی بل بنا کر دے دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز بڑے معاملات کے اندر احتیاط اسی میں ہے لیکن اسلام نے اس چیز کا پابند نہیں بنایا لیکن اگر ادار کے معاملات ادار کے معاملات کے اندر اسلام میں تحریری طور پر لکھنا اس کو ضروری کرا دیا گیا حت الامکان اسلام کہتا ہے ادار کے معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو لکھ لیا کرو اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیا کرو فرمایا کہ اگر گواہ دو مرد نہیں ملتے ایک مرد دو عورتیں ملتی ہیں تو ایک مرد دو عورتوں کو گواہ بنا لو گواہ اس کے اوپر ضرور کیا دیا تو یہ مستقبل کے اندر جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسلام نے یہ قیمتی ترین اصول وضع کیا ہے کہ ادار کے معاملات کے اندر تحریر ہو جانی چاہیے تاکہ وہ سند رہے کہ یہ معاملات جو ہے یہ اس طرح سے اتنی چیز دینی ہے اتنا پیسہ لینا ہے اس کے اوپر گواہ بھی جو ہے وہ موجود ہو تو یہ معاملات جو ہیں ان کا اچھی طرف طور پر خیال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ ابھی وہ چیزیں جن کی فروخت شرعی طور پر حرام ہے یہ چند اشیاء ہیں وقت کی قلت ہے کہ وہ اس وقت اب بیان نہیں ہو سکیں گی ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو وہ چیزیں جن کی فروخت حرام ہے وہ بھی آپ کے گوشت گزار کروں گا اس کے علاوہ دیگر معاملات جو ہے بعض مثال کے طور پر اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار یا انشورنس وغیرہ یا کریڈٹ کارڈ اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی زندہ جمعے تفصیلی بات چیت ہوگی اب وقت کی قلت کی وجہ سے معذرت چاہوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ ہمیں صحیح سے کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا المبین